سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اہل یمن سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا اور حکم دیا کہ ہر تیس گائے پر ایک سالہ بچھڑا یا بچھڑی اور ہر چالیس پر دو دانتا وصول کروں ان لوگوں نے میرے سامنے تجویز پیش کی کہ میں ہر چالیس کے حساب سے زکوٰۃ وصول کروں ہارون راوی کہتے ہیں یعنی چالیس اور پچاس کے درمیان اور ساٹھ اور ستر کے درمیان اور اسی اور نبے کے درمیان لیکن میں نے ان کی تجویز تسلیم کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت نہ کر لوں از خود میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا بس میں آیا اور ساری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی آپ نے فرمایا ہر تیس پر ایک سالہ اور ہر چالیس پر دو دانتا ہر ساٹھ پر ایک سالہ دو جانور ہر ستر پر ایک جانور دو دانتا اور ایک جانور ایک سالہ ہر اسی پر دو عدد دو دانتے ہر نوے پر تین عدد ایک سالہ ہر سو پر ایک عدد دو دانتا اور دو عدد ایک سالہ ایک سو دس پر دو عدد دو دانتے اور ایک عدد ایک سالہ اور ایک سو بیس پر تین عدد دو دانتے یا چار عدد ایک سالہ جانور وصول کروں سید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ نے مجھے یہ بھی حکم دیا کہ میں ان ہر دو نصابوں کے درمیان والی مقدار کی زکوٰۃ وصول نہ کروں ہارون کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مقدار پر ایک سالہ یا دو دانتا جانور واجب ہوں وہ وصول کر لوں اور درمیان والی مقدار جسے عربی میں وقص کہتے ہیں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے حدیث نمبر تینتیس سو ستاسی مسند احمد